استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفیظ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے صلاۃ والسلام نبی علیہ صلاۃ السلام مقدس ذات پر آج جو ہے اکیس تاریخ ہے ذلقادہ کی اس مناسبت سے گزشتہ ہفتہ جو ہے ہم نے عرض کیا مدینہ منورہ کے مشہور اور غیر مشہور زیارات تو آج جو ہے مکہ مکرمہ کے جو ہے مشہور اور غیر مشہور زیارات جو ہیں جب ہم لوگوں کو لے جاتے تھے زیارت کے لیے تو سب سے پہلے وہاں پر غار سور غار سور کا ذکر جو ہے قرآن شریف میں ہے ثانی اسنین از ہما فل غور اس آیت کی اس کے رقم سب کو یاد کرنا چاہیے اس زمانے میں سے خاص طور سے یہ جو مناقب فضائل ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سورہ نمبر نو سورہ توبہ آیت نمبر چالیس اللہ جل نے فرمایا ثانی اسنین نعین ہما فی الغار اس غار میں سور میں حبیبنا و مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تین رات قیام فرمائی بعد میں جو ہے سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا سیدہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایک رات جو ہے جو آپ حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے وہاں غار سور میں وہ مجھے وہ مجھے عطا کیجیے گا میں میرے تمام اعمال کو آپ کو دے دوں گا دیکھیے اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہ نے کیسے جو ہے کھانا وغیرہ کا انتظام کی یہ جو ہے اعلیٰ ابی بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ سب فضائل میں ہے ذات النطاقتین وغیرہ جو ہے لمبا قصہ ہے تو یہ جو ہے خاص طور سے جانا چاہیے اور بعض لوگ تو بالکل اوپر چڑھ جاتے ہیں لیکن بہت دور ہے تین چار گھنٹے لگتا ہے تو اس وجہ سے عموماً ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں پھر وہاں سے ہم آتے ہیں مینا کی طرف جو ہے تو مینا میں کیا ہے مینا میں جو ہے جمرات ہے اور مسجد الخیف ہے مسجد الخیف جو ہے حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جو ہے نماز ادا کی جمعرات کو جب ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ شیاطین مطلب یہ ہے کہ لغتن تو نہیں لیکن مجازن جو ہے تو کتنے ہیں تو کہتے ہیں تین تو ہم کہتے کہ نہیں جب آپ آئیں گے عزیزیہ کی طرف سے تو آپ دیکھیں گے چھ ہے اوپر نیچے اور جب آپ جو ہے مزدلفہ کی طرف سے آئیں گے تو چھ ہے تو کل بارہ ہے لیکن حضرت وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں پرانے وہ بتاتے ہیں کہ بارہ نہیں ہے پندرہ شیاتی تو میں پوچھا باقی تین کہا ہے تو وہاں پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بدروم بدروم بدروم کا مطلب بیسمنٹ تہخانہ میں تو کہا یہ شاہی خاندان والے یہ وزیر اعظم وغیرہ ان کے لیے بالکل نیچے جو ہے بیسمن میں بدروم میں وہاں تین شیاطین ہیں وہ اپنی گاڑی کے ساتھ آ کر جس مار کر چلے تو ان کے لیے خاص شیاطین ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن علماء سے جو ہے ہم نے سنا اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ کام کی چیز ہے جو حضرات عمرہ حج کے لیے جا رہے ہیں عمرہ کے لیے کہ جب آپ تحقیق کریں گے تو مسجد الحرام تو سب سے پرانی مسجد ہے پوری دنیا میں ظاہر بات ہے لیکن مسجد حرام کے علاوہ جو ہے وہ کون سی مسجد ہے تو سب اینات میں جو ہے ستر وغیرہ میں جب ہم جاتے تھے تو ماشاءاللہ اللہ سب زیارت کی جگہ کھلی ہوئی تھی تو پھر جو ہے وہاں پر ایک مسجد ہے مسجد اقبا کے نام سے اور وہ جو عمارت ہے وہ خلافت عثمانیہ کے زمانے سے ہے اور چھت بھی نہیں تھا جہاں پر یہ بڑا شیطان ہے جمرا عقبہ جس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ نیچے کی طرف آئیں گے مکہ کی طرف تو دائیں طرف ہے تو ہم گئے تھے اس زمانے میں بھی اللہ کے فضل سے کہ جب کہ چھت نہیں وہاں پر ایک بزرگ سے بھی ملے وہ خوب ذکر وغیرہ کر رہے تھے اور آج سعودی حکومت نے اس کو جو ہے با وہ ثقف وغیرہ چھت وغیرہ جو ہے بنا دیا لیکن وہ اندر اجازت دینے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم حجاج کو قریب میں لے جاتے ہیں وہ دور سے نظر آ جاتے ہیں تو یہ سب سے پرانی مسجد ہے جہاں پر انصار تشریف لائے مدینہ منورہ سے اور پھر حبیب الا مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی تو وہ جگہ ابھی تک محفوظ ہے تو وہاں کم از کم زیارت کے لیے جانا چاہیے بہت کم لوگ و ناس سوانا غافلون لوگ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ سب جگہ ہے اور پھر جو ہے وہاں مینا سے آپ آگے تشریف لے جائے وہاں عرفات عرفات میں بھی دو تین چیزیں کمال کی ہیں ایک تو مینا کا مطلب کیا مینا کا مطلب یہ ہے کہ خون کا قطرہ قطرہ کا تپکنا تو وہاں پر ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے قربانی ہوتی ہے ہڈی دم شکر وغیرہ اکثر وہاں جو ہے ذبح ہوتی ہے تو اس وجہ سے مینا عرفات کے وجہ تسمیہ علماء نے مختلف چیزیں لکھا لیکن دو ہم عرض کرتے ہیں ایک جو ہے تاریخ کی روایت ہے کہ نبی آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو علاقہ آج کل کا سیلون پرانا نام یہ سب انڈیا کے جوز تھا اور حصہ تھا تو وہاں پر چنانچہ ایک پہاڑ کا نام ہے آج آج تک وہی نام ہے اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائے یہاں جدہ تو وہ بھی وجہ تسمیہ سمجھ میں آتی ہے کہ جدہ نانی دادی جو بھی آپ کے اور وہاں ایک مقبرہ بھی ہے اللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں لیکن میں گیا تو وہاں پر بھی جدہ میں لمبا سا قبر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے سعید حوا رضی اللہ عنہ قبر ہے و عالم لیکن لوگوں اور جو ہے وہ قبرستان انہی کے نام پر ہے سعید حوا رضی اللہ عنہ تو جو ہے وہاں پر ملاقات ہوئی عرفات میں سید نبی آدم علیہ السلام نے سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کو پہچانا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے سب یہ لکھا دوسرا مطلب عرفات کا جو ہے عرف عرف جو ہے وہ ہے خوشبو اور جو ہے جب آپ تشریف لے جائیں گے حدیث ترمیدی شریف کے الحج عرفہ اور امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد لکھا وہاد الحدیث ام المناسک جب نو تاریخ کو احرام کی حالت میں آپ تشریف لے جائیں گے وہاں پر ظہر کے بعد وغیرہ حقوق فرض تو ہو گیا تو یہ سب سے اہم جو ہے رکن ہے حج کی اور اس وجہ سے وہاں تو خوشبو ہی خوشبو ہے رحمت کی خوشبو قبولیت کی خوشبو اور بہت سارے اللہ کے فضل سے حضرت الحمدللہ اللہ ہم گنگار ہے خطکار ہے لیکن اللہ نے بہت ہی فضل فرمایا کئی بار حج ادا کی لیکن یہ آخری حج دو ہزار انیس میں یہ کورونا کی مصیبت سے پہلے تو ہم نے صبح کو پانچ منٹ لوگوں کو کچھ نصیحت دی میں کہا کہ آپ حضرات سب دعا فرمائیں کچھ قطرات اور جو ہے آ جائے تو انشاءاللہ وہ بھی قبولیت کی علامت ہے تو جو ہے دو بجے سے لے کر چار بجے تک دوپہر کو اتنی شدید بارش ہوئی شدید بارش ہوئی لوگوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا عرفات میں اتنی بارش ہو یہ تو بس اللہ کا فضل ہے وغیرہ جو ہے تو خیر یہ ایک چیز عرض کرنے ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں اکثر میں ہمارے لوگ اس طرف جاتے نہیں شروع شروع میں جب ہم جاتے تھے حج کے لیے یہ مصیبت نہیں تھا مؤسسہ کا اور ایجنٹ کا وغیرہ آپ بس چلے جائیں اپنا انتظام کریں تو میں اور اہلیہ اللہ کے فضل سے اکثر و بیشتر ہم یہ کرتے تھے ہم وقوف کرتے تھے مسجد نمیرہ کے اندر مسجد نمیرہ کا مطلب کیا نمیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پتھر ہوتے باہر وہ دو رنگ کے ہوتے ہیں اور جو مسجد ہے اس میں ایک لاکھ آدمی اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں آگے مر ظاہر اور پیچھے خواتین جو ہے کمال ہی اس مسجد کی اصل میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اکثر جو ہے بند ہوتا ہے تو لیکن ہم بارہا اندر کے حجی کے موقع پر تو وہاں ایک دیوار سے لے کر دوسری دیوار تک تقریباً چالیس پچاس زبان میں لکھا ہے کہ یہ جو آگے کا حصہ ہے قبلہ کی طرف جو محراب ہے اور امام صاحب یہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ جو کہ مفتی عام ہے وہاں پر مفتی اعظم ہے چھتیس سال وہ پر آتے تھے جو ہے یہ جو ظہر اور اثر کی نماز وہاں پر پھر جو ہے یہ دوسرے دوسرے آدمی کو ابھی شروع کر دیا یا آخری پانچ دس سال سے خیر تو وہ حصہ جو ہے جو قبلہ کی طرف ہے وہ عرفات کے اندر شامل نہیں ہے تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نماز پڑھے یہاں پر ٹھیک ہے لیکن وقوف کے لیے آپ پیچھے آ جانا تو یہ بھی حضرت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسلم شریف میں ہے اور حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ الحدیث نور اللہ عمر کی سب سے بہترین کتاب اس موضوع پر حجت الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولانا یوسف الجانوی رحمہ اللہ نے اس کو ترجمہ کی دونوں پر میرے پاس الحمدللہ جو ہے اردو میں اور تقریر جو ہے حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ کی ہے تو اس میں یہ راز لکھا ہے حبیب و نام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تاریخ جو جمعے کے روز تھا ظہر اور عصر کی نماز ادا کی عرفات کے باہر کیوں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے نائنٹی ٹو میں یہ تاریخی حج تھی جب ہم گئے تھے جو ہے اس وقت تو چار ملین آدمی جمع ہو گئے تھے تو ہم جب داخل ہوئے عرفات میں تین بج کے تھے اتنے جو ہے ہجوم و زحمہ جو ہے خیر تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ لوگ کا افراد تفریح ہوگا تو اگر آپ نے ظہر اور اثر ٹائم ہو گیا اور آپ نے ادا کی عرفات کے باہر تو وہ بھی صحیح ہے آپ کے حج میں کوئی اثر نہیں ہوگا وقوف البتہ عرفات کرنا تو وہاں پر گویا کہ ایک رسی بھی اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ حصہ باہر ہے اور اندر تو ہم کیا کرتے تھے کہ میں اپنی بات کروں تو ہم آگے جاتے تھے تاکہ دیکھے کون امام ہے ہے کون آیا یہ وہ سب وزیر اعظم اور یہ علماء وغیرہ پھر حقوق کے ٹائم بس پیچھے آ جاتے تھے ایک شرط اب کھانا پینا نہیں کر سکتے صرف پانی کی اجازت ہوتی تھی میں کہا کہ کھانا پینا کیا یہاں آرام سے مقیف ہے اور یہاں مخیمات کی کوئی فکر نہیں وغیرہ جو ہے تو ادھر جو ہے زہر سے لے کر وہ نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف ادھر پھر وہاں سے آپ سیدھے چلے مزدلفہ ایک گھنٹہ آپ پہنچ جائیں گے تو بہت آسانی آج کل تو اللہ رحم کرے بس میں آپ جائیں گے کتنے مرتبہ تھا آج کل جو ہے چونکہ لوگوں کو لے جانا چار پانچ چھ سات گھنٹے لگ جاتے ہیں حالانکہ عرفات مزدلفہ چار کلو ہے پانچ کلو بس لیکن رش اتنا ہوتے ہیں تو خیر یہ چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہیں تو جب ہم لوگوں کو لے جاتے تھے تو اگر مسجد کھلا تو ہم اندر جاتے تھے بند ہو تو وہاں جو سہن ہے وہاں پر ہم نماز ادا کرتے پھر مزدلفہ جانے مزدلفہ کا مطلب کیا کہ جمع ہو جانا تو وہاں پر مغرب عشاء جو ہے کہ جمع ہوتی تو اس وجہ سے مزدلفہ خیر افت تم ان دل مشر الحرام تو یہ مشعر الحرام جو ہے یہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے بہت مختصر مسجد ہے تو اسی جگہ کو جو ہے مشعل الحرام کہتے ہیں پورے علاقہ جو ہے مزدلفہ ہے تو یہ خاص جگہ ہے پھر آپ واپس آئیں گے پھر آپ دیکھیں گے تین مقبرہ ہے مقابر ہے وہاں مکہ مکرمہ میں ایک تو مشہور معلہ جہاں پر ہمارے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ مدفون ہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سیدہ اسما لاکھوں جو ہے صحابہ اور تابعین اور اولیاء اللہ وغیرہ جو ہے وہاں مدفون ہیں ہمارے پاس اگر آپ اس طرف سے آئے تو جو ہے آپ دیکھیں گے ایک مقبرہ ہے دائیں طرف جو ہے اس دلیفہ مینا سے واپس آئیں گے مکہ تو یہ مقبرت العدل ہے یہ شیخ بن باز وغیرہ شیخ سدیس کی والدہ سب ادھر ہی مدفون ہے جو ہے وہ گویا کہ وہ خاص لوگوں کے لیے اور آج کل جو آپ سنتے ہیں ہر نماز کے بعد تقریباً الاموات وغیرہ تو باہر ہے ذرا لیکن حرم کے اندر ہے اس کا نام ہے شرائی تو وہاں پر بھی جانا ہوا ہمارا ایک دو رشتہ دار وہاں مدفون ہے تو شرعی تو جب آپ جائیں حج کے لیے تو تینوں جو ہے کم از کم باہر سے بھی آپ زیارت کر لے اگر بند ہو وغیرہ جو ہے تو اس طریقے سے جو ہے تو انشاءاللہ جب ہمارا انتقال آ جائے اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیں گے وہ ہمارے بھی دعا کریں گے اس طریقے سے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں کہ ان کی بیوی جو ہے اہلیہ محترمہ زبیرہ نے خواب دیکھا اور کہا کہ جو ہے کہ یہ حیوان اور انسان سب میرے مس کر رہے ٹچ کر رہے ہیں تو بہت پریشان ہوئی اور اپنے خادمہ کو بھیجا جا ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس وہ تو ماہر ہے تو ابن سیرین نے فوراً جانچ لیا کہ یہ یہ تمہارے خواب نہیں تو واپس جاؤ اور صحیح صحیح بات کرو تو وہ واپس چلی گئی کہا کہ بے اس نے تو اس کی سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ زبیدہ نے پھر جا کر بتایا ابن سیرین کہا کہ ہاں یہ اب صحیح ہے کہا کہ آپ بالکل بے پریشان پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں آپ ایسے کام انجام دیں گے انسان حیوان سب جو ہے انشاءاللہ اسے اس سے فائدہ اٹھائیں گے چنانچہ جب آپ اس طرف جائیں گے مینا اور عرفات اور یہ وہ سب تو وہاں پر یہ سعودی حکومت بعض کام تو بہت اچھے کی جو اچھے کام کی وہ اس کو داد دینا چاہیے تو وہ سب اس کو بحال کر دیا جو جتنے پانی آتے مکہ میں زمزم کے علاوہ تاکہ لوگ استعمال کرے جو ہے غسل خانہ حضو خانہ وہ رسب یہ نہر زبیدہ ابھی تک جاری ہے تو یہ بھی خلیفہ ہارون شرشی کے زمانے سے آج تک جو ہے تو یہ بھی گویا کہ اب کرامت ہی سمجھے پھر جو ہے ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا ایک آدمی کچھ گپ شپ مار رہا تھا تو میں نے کہا بے بیت اللہ کے سامنے یہ کرنا مناسب نہیں تو پیچھے سے مجھے پتہ نہیں تھا ایک محاذر تھا بیت بڑے استاد جامعہ ام القرا کے تو اس نے مجھے یہاں کندھے پر اشارہ کیا کہ نماز کے بعد مجھ سے مل لینا میں کہا ٹھیک ہے تو طواف کے بعد مل لینا وہ مقام ابراہیم کے پاس تو میں گیا تھا وہ شیخ صاحب کہا ہاں، کہا میں میں نام ہو گیا اس وقت جو قاسم تھا اللہ کے فضل سے تو کہا کہ میں دیکھتا وہ آپ کو سمجھدار آدمی ہو تو کل جو ہے آئندہ کل میں آپ کو خاص خاص جگہ لے جاؤں گا جہاں پر لوگوں کو مکہ والوں کو بھی پتہ میں تو بہت خوش ہو گیا حضرت وہ مجھے لے گیا جہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدفون ہے ہم سب سمجھیں گے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما الف الف عبدین واعتمر مرہ مرہ وحج ستین سکسٹی مرتبہ سات مرتبہ حج کی ایک ہزار مرتبہ عمرہ ادا کی اور ہزار جو ہے غلاموں کو آزاد کیا یہ ہے آپ جا کر جو ہے اسماء اور رجال وغیرہ کتاب میں آپ مطالعہ کریں بھولیں گے تو یہ عبداللہ ابن عمر کا انتقال ہوا وہاں پر حجاج کے زمانے میں تو پھر جو ہے یہ ایک آج کل جو ہے میں ایک بات عرض کروں تو ایک عرب ہے ان کے گھر کے پیچھے جو ہے وہاں پر مدفون ہے یہ شیخ صاحب نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ ہے عبداللہ لوگ کہتے وہاں یہ صحیح نہیں یہاں پر جو ہے مدفون ہے میں کہا یہ تو عجیب بات ہے پھر ایک دو جگہ اور جو حدیث کتابوں ہے بیر زی زیٹو تو وہاں پر بھی ہم کو لے گیا یہ شیخ تو اگر کوئی پرانا شیخ مل جائے تو بہت ساری جگہ ابھی تک ہے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے نزہا کے علاقہ میں ذرا باہر ہے تو آپ وہاں ضرور تشریف لے جائے وہاں پر دو تین جگہ ہے کام کی ایک جو ہے مسن القسوہ پہلے یہ قسوہ جس کو ہم غلاف کہتے ہیں وہ مصر سے آتے تھے پھر بہت گڑبڑی خرافات بدعات وغیرہ پھر سعودی حکومت نے کہا کہ نہیں جیسے نہ تو وہاں پر نظام میں مسن القسوا ہے جب ہم جاتے تھے سیونٹیز میں سب میں جو ہے تو ایسے آپ چلے جائیں تو وہ حریر کا جو وہ جو استعمال کرتے ہیں رسی وغیرہ جو ہے تو ہم کو دیتے بھی تھے تمہارے پاس بھی ہے ابھی تک تو اس طریقے سے اب جو ہے لمبا چکر ہے وفد کے ساتھ آنا پڑتا ہے موعید اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے وغیرہ تو وہ خاص جگہ ہے دیکھنے کی اور آج کل تو سب مشین کے ساتھ اس زمانے میں سب ہاتھ کے ساتھ کرتے تھے پھر اس کے قریب میں بہت بہترین جگہ ہے وہاں ضرور جانا چاہیے وہاں پر سب کو اجازت ہے اور مفت میں کوئی پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں یہ جو ہے معرض الحرمین شریفین کہ جتنی بھی چیزیں پرانی پرانی جو ہے مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ کی وغیرہ جو ہے سب سے پرانی چیز ایک ستون ہے وہاں پر جب سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے تجدید کی بیت اللہ کا ابام مشرفہ کی تو کہا کہ جو ہے دو دروازہ ہونا چاہیے وغیرہ سب تو وہ ایک ستون وہاں پر ہے جب آپ اسماع اور اجارہ کا مطالعہ کریں گے تو توہتر میں جو ہے عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت وغیرہ ہوئی تو خیر جو ہے کہنے کا مقصد اور ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ اوپر عربی میں لکھا ہے اور نیچے انگلش میں لکھا ہے تو کوئی دلیل ریفر کی بھی ضرورت نہیں ہے تو وہاں ضرور جانا چاہیے اپنے خواتین اور جو ہے بچے کو بھی عمرہ وغیرہ میں تو وہاں ضرور معرض الحرمین شریفین ٹیکسی والے کو یوں کہو کہ مسنع القسوا مسنع القسوا سے وہاں جو ہے ایک سو میٹر دو سو میٹر آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر پیدل آپ چلے جائیں وہاں اور جس کو شوق ہو کتابیں کوئی اور یہ ہو تو رابطہ عالم اسلامی کا دفتر بھی اس علاقہ میں ہے تو اس طریقے سے جو ہے بہت چیز چیزیں اور جو ہے مکہ مکرمہ میں آپ کو پتہ ہے ہمارے شیخ تھے وہاں پر ہمارے شیخ محمد علی صابونی رحمہ اللہ ہم ہر روز ان کی درس میں بیٹھتے تھے تو شیخ محمد علی صابونی کی درس جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان تو وہ کہتے تھے یہاں آ کر تو الحمدللہ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اس آخری صدی میں تفسیر میں وہ سب سے اوپر ہے عظیم کام کی اس نے تقریباً دس تفاصیر صفت التفاصیر اور روای البیان اور تنویر الاذان اور ہر جو بلاغہ کے اعتبار سے وغیرہ جو ہے تو بہت کام کیا الحمدللہ اسی سال سے اوپر ہاسپٹل میں تھے تو پھر جو ہے ان کے صاحبزادے کا نام احمد تو شیخ نے فرمایا ڈاکٹر کو بے مجھے چھٹی دے دو یہ مجھے پسند نہیں یہ ہاسپٹل مجھے کام ہے تو انہوں نے ڈاکٹر نے احمد سے دریافت کی بھائی تمہارے والد صاحب اسی سے متجاوی سے کیا کام کر رہے کہا کہ انہی سے پوچھو کہا کہ نہیں میرے میں ایک تفسیر لکھ رہا ہوں اور تھوڑی بہت کام باقی ہے اس میں تو اسی پر میں ختم کرتا ہوں کہ کہ قرآن شریف کو ختم کرنا مقصود نہیں اپنی زندگی کو قرآن شریف میں ختم کرنا مقصود ہو یہ ہمارا اللہ نے ایسے موت نصیب فرمائے ترکی میں استنبول میں وہاں پر مدفون ہے یہ طیب اردگان اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے تو انہوں نے بہت اکرام کی ایک خاص جگہ ہے وہاں پر بڑے بڑے علماء وہاں مدفون ہے تو ان کو بھی وہاں دفن کیا گیا ایک آخر چیز حضرت ابھی یاد آیا آج جو ہے اتوار ہے جمعرات کو یہودی نے ایک خاص جو ہے وہ تختیت پلاننگ جو ہے بنایا صورت بنایا سب میں شائع کر دی میں نے بھی بیچ دیا سب پر کہا کہ ہم یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم جو ہے مسجد الاقصا کی تقسیم کریں گے یہ جو مسجد قبلی ہے آگے کا حصہ مسلمان کا قبت الصخرا اور پیچھے کا یہودی کا وغیرہ تو سب حضرات سے بس یہ معدبانہ گزارش ہے ہم رو رو کر اللہ سے مانگے حرمین شریفین میں جتنے بھی ائمہ ہیں کسی کو اجازت نہیں کہ یہود کا لفظ استعمال کرے اور فلسطین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 great ni'mat of Iman, the most perfect teachings of the deen of Islam, and being in the Ummah of Allah's Habib Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. One of the great honors Allah Ta'ala had bestowed Sayyidina Ibrahim Alayhi Salam with, a personality whom we commemorate in many aspects of our Shariat, find the origins in his actions, the actions of Hajj, Qurbani, etc. One great honor Allah Ta'ala has bestowed him with. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا is that Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam on the one hand is from the direct progeny, in fact a fruition, a manifestation of the dua of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. when Ibrahim salam had made dua not only for the final Nabi, a great ummah, this ummah is also from the du'as of Sayyidina Ibrahim salam, And that great final messenger of Allah Ta'ala, Allah Ta'ala honored Sayyidina Ibrahim salam, That our beloved Nabi Akram sallallahu hails from the very progeny and lineage of Sayyidina Ibrahim salam through Hazrat Ismail a.s. Sayyidina Ibrahim alayhi salam has been blessed with many outstanding qualities. His great virtue, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Allah had decreed and chosen Ibrahim alayhi salam. Khalil al-Khulla means a very deep and a bosom and close friend of Allah Azza wa Jal. Therefore the title Khalilullah. Amongst the qualities Allah Ta'ala mentions, just one, Inna Ibrahim kana ummatan, that Allah Ta'ala says he was an ummah. One meaning is Imaman yuqtada bihi fil khair, that he possessed such outstanding mannerisms and qualities that he is a person who is an imam worthy of emulating all aspects of his life. Another meaning, ummah as we understand it, a nation, that he had stood up all alone against his entire nation but imbibed in him the qualities that otherwise would be found in an entire nation. A quality Sayyidina Mu'adh bin Jabal radiallahu anh was also described with. So a mu'min is one who aspires to do abundant and many, many differing forms of goodness as possible. Next quality, qanitan, that he was not just obedient, but happily obeyed the command of Allah Ta'ala under all circumstances the many, many tests that Allah Ta'ala had put him through and Allah attests to him passing with flying colors. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ The supreme sacrifice of leaving behind Hadrat Hajar radiallahu an, his second wife to whom Allah had given him his first child, Sayyidina Ismail alayhi salam, extremely dear and beloved, given in old age, to leave them behind in Makkah Mukarramah, when at the time there were no apparent forms of survival, water, greenery, fauna, flora, animals. Even animals would not survive in the terrain. To leave them behind with meager means, but completely submissive to the command of Allah Ta'ala. His gaze, the next quality incorporated in here, Hanifan, he had turned away from all other ways, mannerisms and creeds and fixated his gaze only wherever he happened to be under all circumstances is what is the command of my beloved Allah Azza wa Jal and completely submitted to the commands of Allah Azza wa Jal. And through the barakah of this great sacrifice of leave them, leaving them behind, the city of Makkah Mukarramah, the Zamzam water, the abundance of fruits that Allah Ta'ala blesses despite the terrain not being conducive, all testimony to this complete submission to Allah Ta'ala under all circumstances, and this quality of Hanif, that no matter what the general trend was, Sayyidina Ibrahim alayhi's gaze was only on what pleases May Allah under all conditions. In his formative early years, in his homeland of Iraq, Babul, and the village of Ur, an entire nation deeply entrenched in idol worshipping, from a home where his father himself was an idol manufacturer, engaged his father respectfully, his relatives, his nation, his people, and even the tyrannical king Namrud that ibadah, tawheed, the foundation of our entire deen, is only for that one being who has created everything in existence. So Sayyidina Ibrahim alayhi salam's gaze was on what pleases Allah, notwithstanding that he was an absolute minority, one, and thereafter his wife, Hadrat Sarah radiallahu anha, his nephew, Hadrat Lut alayhi salam, who Allah Ta'ala later makes a Nabi, son of his brother Haran. Sayyidina Ibrahim alayhi salam had stood steadfast under all the challenges that he had faced as an individual. And this is what makes him outstanding and Allah Ta'ala grants him these great, great praises. It is ironic, we know one of the great fitnas of present time, the Abrahamic Accords, where in the name of peace or mutual coexistence, etc., there is a call for a compromise in the basic deen of Islam. Let us remember that after the coming of Rasulullah the only deen acceptable to Allah Ta'ala in order to gain eternal salvation in the Akhirah is the deen of Islam, to enter the fold of Islam formally, imperative to believe, a very important part is Muhammadur Rasulullah to believe that Nabi sallallahu alaihi wasallam is the final and the greatest messenger of Allah Ta'ala. Any person who hears about Nabi sallallahu alaihi wasallam and does not enter the fold of Islam, emphatically many places in the Quran Azim, in the Hadith of Muslim Sharif, then that person's eternal abode in the hereafter is the fire of Jahannam. So ironic that the name of Sayyidina Ibrahim alayhi salam is abused in this regard, whereas Allah Ta'ala in the Quran Azim emphatically says, knowing that Jews, Christians, and even the idol worshippers claim that they are on the ways of Ibrahim alayhi salam, Allah Ta'ala dispels this, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Ironic that the name of Sayyidina Ibrahim alayhi salam is used to try and bring about this interfaith, multi-faith, that all religions are fine. Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun was revealed for exactly the purpose when there was an offer made of a compromise, of a multi-faith, adopting from Islam and the religion of the mushrikeen in order to coexist peacefully. Allah Ta'ala revealed the surah. One narration even has it that they only asked Rasulullah sallallahu to once only touch the idols with reverence and all the persecution would cease and come to an end. Allah Ta'ala revealed the surah to dispel saying that the object of worship is different, the method, mannerisms of worship are completely different. The only deen acceptable to Allah Ta'ala without compromise, the perfect pure deen of Islam. If we have practical weaknesses, we always acknowledge, feel ashamed, remorse. The doors of Tawbah are always open, but Iman remains intact. But when the, all, the commands of Allah Ta'ala, the pristine deen of Allah Ta'ala is altered, that puts a person's iman at great peril. So Sayyidina Ibrahim salam himself did not suffice. One is when there is rampant and abundant sin, disobedience of Allah Ta'ala taking place. One is to make every effort to practically abstain and refrain, beg Allah Ta'ala protection from it. But also important is to separate and distance oneself from it. As Sayyidina Ibrahim salam says, "In bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ironic that the name of Sayyidina Ibrahim salam is used or abused in this manner, whereas he had said to his nation that I completely distance and separate and absolve myself from all that you worship besides Allah Ta'ala. And not only that, he takes it further and says, Kafarna bikum, we completely disbelieve in what you are claiming. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. That as long as you are ascribing partners to Allah Ta'ala, there is clear enmity and despisement between what you are doing and ourselves until such time that you come on to believe in the one Allah Ta'ala. We know the LGBTQ movement, the rampant immodesty that is being propagated in those means. Sayyidina Lut alayhi salatu wasalam, the very nephew of Ibrahim, Ibrahim alayhi salam, the nation he was sent to were punished in different ways more than any other nation. The last night on earth not only blinded the, the entire eyes, were concealed, were covered, a huge shriek the next morning. The cities of Sodom and surrounding cities uprooted, taken up to the skies, turned upside down, and a rain of stones had come upon them. The Dead Sea and its surroundings where nothing grows is testimony to Allah Ta'ala's wrath that had descended on this action. The Sayyidina Lut alayhi salam made a great effort to discourage his people over and above disbelief. But over and above that, he also clearly says, إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ Despite being a minority, he said, I clearly despise. The word qaleen in Arabic does not mean despise only. Ashaddul bughd. I severely despise what you are involved in. So to refrain, to abstain, to beg Allah Ta'ala protection as he makes dua Rabbina jini wa ahli mimma Beautiful dua of protection from those actions from Sayyidina Lut alayhi salatu was So to distance, to separate, and he, as he mentioned, I despise the action in which you are involved in.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 الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما ما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم علماء كرام مسلمان بھائیوں عبد القادر صاحب نے مکہ مکرمہ کے ان مقامات اور ان جگہوں کا ذکر فرمایا جو تاریخی جگہ ہیں اور جن کی زیارت اور جن کے پاس دعا کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں سب سے محترم جگہ بلکہ پوری دنیا میں سب سے محترم جگہ خانہ کعبہ ہے اور آج کی مجلس میں اکثر حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کے متعلق بیانات فرمائے خانہ کعبہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے بنایا حافظ ابن کثیر حافظ ابو شہبہ جو ارسری الیات اسرائیلیات کے مصنف ہیں اور دوسرے بہت سے حضرات کہتے ہیں خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے نہیں بنایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا دوسری جماعت جس میں علامہ ازرقی شامل ہے عالمن احمد ارضرقی اور وہ امام بخاری کے معاصر ہے امام بخاری کے زمانے کے آدمی ہیں اور تاریخ مکہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے موٹی کتاب اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ بہت پہلے جب آسمان اور زمین بن گئے زمین بننے کے ساتھ فرشتوں نے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا یہ جو دوسرا قول ہے دوسری بات ہے بہت ساری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے یہ مضبوط ہوتی ہے اول بیت وضع للناس لذی ببکتہ سب سے پہلا مکان مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگ خیمے میں رہتے تھے مکانات تو ہوتے تھے اور صالح علیہ السلام کی قوم کے مکانات حود علیہ السلام کی قوم کے مکانات کا ذکر قرآن کریم میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے یقیناً پہلے ہیں معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے انتظام فرمایا اسی طرح وَإِذْ بَوَّأْنَا نال ابراہیم مکان البیت ابراہیم علیہ السلام جگہ گم کر چکے تھے ہم نے ان کو واپس کر دیا کہ یہ جگہ ہے یعنی خانہ کعبہ پہلے سے تھا لیکن جگہ گم ہو گئی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو واپس کر دی کہ یہ ہے اس سے بھی معلوم ہوا اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو قابل احترام بنایا یوم خلق السماوات والارض جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیے اس وقت سے محترم تب ہوگا جب خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ نہ ہو تو اس سے پہلے احترام کا کیا مطلب اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ صحیح روایت ہے خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بنانے کے درمیان چالیس سال ہے بظاہر یہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر خانہ کعبہ کی بانی ہے سب سے پہلے اور حدیث کے موافق سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے بیت مسجد اقصا کی بانی ہیں یہ بھی حدیث میں آتا ہے دونوں حدیثوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصا میں چالیس سال ہے لیکن چالیس سال نہیں سینکڑوں ہزار سال سے اوپر ہے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کہاں اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کہاں اس لیے اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر خانہ کعبے کو بنایا اور خانہ کعبے کے بعد فرشتوں نے یا حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقسا کو اس زمانے میں بنایا اور پھر مٹ گیا تو دونوں کے درمیان چالیس سال ہو سکتے ہیں بہرحال خانہ کعبہ بہت مرتبہ بنایا گیا اور ہر مرتبہ لوگوں نے اس کے بنانے میں ذوق اور شوق سے حصہ لیا تاکہ ہمیں ثواب مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی تھرٹی فائیو اس وقت سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ خراب ہو چکا تھا قریش نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ بنانا ہے لیکن اس میں حرام مال نہیں لگائیں گے جوئے کا مال شراب کا مال رقص اور گانے بجانے کا مال اس کو قریش جاہلیت اور کفر کے زمانے میں بھی برا مال سمجھتے تھے کہ یہ خراب مال ہے چنانچہ انہوں نے خانہ کعبہ کا بنانا شروع کیا لیکن حلال مال ان کے پاس کم تھا اس لیے کہ وہ حرام مال کا زمانہ تھا تو مشورہ یہ ہوا کہ حتیم کو باہر کر دیں تاکہ حتیم کی تعمیر سے رقم بچ جائے اور یہ مشورہ کیا کہ خانہ کعبے کا ایک دروازہ ہو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دو دروازے تھے یہ مشورہ ہوا کہ دروازے کو اونچا بنایا جائے تاکہ ہم جس کو چاہیں اندر داخل کریں جس کو چاہیں منع کرے یہ تین کام انہوں نے کیے دو دروازے بنائے دروازے کو اونچا بنایا حتیم کو باہر کر دیا رسول جس وقت حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا اس وقت لڑائی کا خطرہ پیدا ہوا کہ ہر قبیلہ کہے گا کہ ہمارا سردار خواہ حجر اسود کو رکھے گا مشورہ یہ ہوا کہ جو رات کے وقت صبح سویرے خانہ کعبے میں پہلے داخل ہو جائے مسجد حرام میں سب سے پہلے آ جائے اسی کو حق ہوگا کہ حجر اسود کو رکھے اللہ تعالیٰ نے سب کی اوپر نیند ڈال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھے اور مسجد حرام میں خانہ کعبے کے پاس آئے جب دوسرے لوگ آئے تو کہنے لگے ماشاء اللہ امین آئے ہیں امین آئے ہیں امانت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوشیاری عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خوش کرنے کے لیے فرمایا ایک چادر بچھا دو اور چادر میں حجر اسود کو رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا اور فرمانے لگے کہ اس چادر کے کنارے کو سب اٹھائے جتنی قوم کے سردار ہے قبیلوں کے سب اٹھائے تاکہ وہ سب خوش ہو جائے انہوں نے چادر کو اٹھایا اس کے اندر جو حجر اسود رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اسی جگہ رکھا جہاں پر حجر اسود رکھا ہوا ہے اور جھگڑا ختم ہوا خانہ کعبہ بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنی زندگی کے آخر میں حضرت عائش رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عائشہ اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی نو مسلم نہ ہوتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر بناؤں لیکن یہ کام مستحب کے درجے میں ہے اور کبھی مستحب کے کام مستحب کام کرنے کے وجہ سے فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے تو مستحب کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ فتنہ کھڑا نہ ہو اور لوگ یہ نہ کہے کہ ہمارے کعبے کو بھی نہیں چھوڑا اس کو بھی نئے سرے سے دوسری طریقے پر بنایا چنانچہ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ نے یہ حدیث عبداللہ ابن زبیر کو سنائی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں یہ بات رکھی تھی اور جب ان کی حکومت مکہ مکرمہ اور اطراف پر ہوئی تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبے کو نئے سرے سے بنایا اور کچھ آگ بھی لگ گئی تھی آگ کے لگنے کی وجہ سے خانہ کعبہ خراب ہوا تھا آگ کیوں لگی تھی اس کی تفصیلات ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اسی طریقے پر خانہ کعبہ بنایا جس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا دو دروازے ہوئے دروازے کو نیچے کیا حتیم کو اندر لے لیا اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف حجاز کا گورنر تھا انہوں نے کہا ہم تو خانہ کعبے کو اسی طریقے پر بنائیں گے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا چنانچہ خانہ کعبہ اسی طرح بنایا گیا جیسے اب موجود ہے امام مالک کے زمانے میں خلیفہ عباسی مہدی اس نے کہا کہ میں خانہ کعبے کو پھر اس طریقے پر بناؤں گا جو عبداللہ ابن زبیر والا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو منع کیا کہ آپ لوگ خانہ کعبے کو کھلونا نہ بنائیں ایک بادشاہ آئے گا وہ کہے کہ میں بنا ابراہیمی کے مطابق بناتا ہوں دوسرا بادشاہ آئے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق بناتا ہوں روزانہ خانہ کعبہ کھلونا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اس لیے اس کو ہمیشہ کے لیے اسی طرح رکھا جائے چنانچہ اس کے بعد خانہ کعبہ ایک مرتبہ سیلاب میں خراب ہوا اور ایک ہزار چالیس میں ون زیرو فور زیرو اس میں خلیفہ مراد خان ابن احمد خان اس نے خانہ کعبے کو بنایا تو اسی طریقے پر بنایا کہ حکیم کو باہر کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو خانہ کعبے میں نہیں جا سکتے اور اکثر تو نہیں جا سکتے حکیم میں نماز پڑھ لے ان کو خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اس لیے کہ خانہ کعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو جو خانہ کعبے میں ہم لوگ فی الحال نہیں جا سکتے جب ہمارے ہم منہ خانہ کعبے کی طرف کرتے ہیں خانہ کعبے کی طرف تو اس میں بھی خانہ کعبے کا نور خانہ کعبے کی روشنی اس کی برکت ہمیں پہنچتی ہے چند دن پہلے ایک جگہ سے کچھ حضرات آئے کہ ہماری مسجد بائیس درجے قبلہ ہٹا ہوا ہے بائیس درجے نماز ہوتی ہے یا نہیں میں نے کہا نماز ہو جاتی ہے کہنے لگے اب سے ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں تو کیا اس کو بائیس درجے پر رکھے ٹیڑھا ترچا یا اس کو سیدھا کرے میں نے کہا نہیں بالکل سیدھا کر دو کہنے لگے نماز تو ہو جاتی ہے میں نے کہا نماز تو ہوتی ہے لیکن وہ جو سیدھا قبلہ ہے اس کی برکت تو چلی گئی سیدھا ہے سے خط جائے اور وہاں سے نور آئے وہ برکت تو چلی گئی تو مکرو کام کیوں کرتے ہو بالکل صحیح بنا دو اگر اس میں کوئی نہ اس میں مسجد کے اندر ترچا پن ٹیڑھا پن ہو تو اس کو برداشت کر لو یا اس کو قالین اور کارپیٹ کے ذریعے سے صحیح کر لو لیکن سیدھا خانہ کعبے سے نور نکلتا ہے اور وہ نور ہر مسجد میں پھیلتا ہے اور وہ نور سب حاصل کرتے ہیں یہ بڑی برکت کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خانہ کعبے کی برکت اور خانہ کعبہ کے انوار سے نواز دیں اور وہ یہ ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں پانچ وقت ہم خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے وہاں کی نور کو حاصل کرتے رہیں گے تو شاعر کا شعر ہے بنا بے طرف بل بیتے عشر فخذهم ملائکت اللہ کرام و دس حضرات نے بنایا خانہ کعبے کو فرشتوں نے بنایا آدم علیہ السلام نے بنایا فشیث ابراہیم حسین قریش قبل حاضین نے جرحم ان لوگوں نے بنایا جو اس شعر میں مذکور ہے اور آخر میں وہ عبدال بنا کذا بنا ان لہجہ لحجاج محضا متم حجاج نے آخر میں بنایا لیکن آپ کو بتایا کہ اس کے بعد خلفانی بھی بنایا اور اس میں یہ خلیفہ عثمانی شامل ہے جس کا نام میں نے لیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو <clears throat> نمازوں کی برکات سے نواز دے اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں ایک صاحب نے دوران نماز اپنے خاص کیفیت کا ذکر کیا جو ان کو پیش آئی تھی حضرت نے فرمایا درمیان نماز ذکر میں جو کیفیت ہے وہ خیر اختیاری ہے اس کو دفع کرنے کی کوشش نہ کریں نہ اس کی طرف پوری توجہ کر کے اس میں مشغول ہو اپنا کام سنت کے مطابق کرتے رہیں اسی میں خیر اور برکت ہے ایک اور سوال ہے بندہ نے کچھ وقفہ سے ذکر جہری چھوڑ دیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا خوف ہے اور اپنی حالت کا اخفاء اس میں نہیں رہے گا سفر میں جانا ہوتا ہے جب آپ ذکر بالجہر اگر اظہار کا اندیشہ ہو تو اس کی وجہ سے بالکل ہر کس ذکر بالجہر نہ چھوڑے یہ بھی ریاکاری ہے ہے شیطانی خطرہ اظہار پیش کر کے ریاکاری میں مبتلا کر دیا یہ دکھاتے ہو کہ میں متقی آدمی ہوں لاہور پڑھے اور ذکر شروع کرے اتنا زور سے نہ کرے کہ سونے والوں کی نیند میں اور کتاب پڑھنے والوں کے مطالعے میں خلل پیدا ہو ہلکی آواز سے کر لیا کرے آپ خود سوچیں کہ کوئی بیمار آدمی دوسروں کے سامنے دوا استعمال نہ کرے کہ لوگوں کو میری بیماری کا پتہ چل جائے گا تو اس کے علاج کی کیا صورت ہوگی سفر میں بس میں ریل میں بھی ذکر کر سکتے ہیں جہاں قیام کرے وہاں بھی کر سکتے ہیں